ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے ایک گوشے ہی میں مشغول خدا رہنے دے اب تصور میں میرے غار ہرا رہنے دے تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا تیری رحمت کی طرف چل پڑا بندہ تیرا باب رحمت خدا مجھ پہ کھلا رہنے دے باب رحمت خدا مجھ پہ کھلا رہنے دے میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے جو بھی سرزد ہوئی آمین جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے میری ادنا سی بھی نیکی کی طرف دیکھ خدا جو بھی سرزد ہوئی ہے مجھ سے خطا رہنے دے جا و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو آمین نفس تو شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہے گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہمیں حضرت تبادل کے تو ہوتے مستقبل نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو نفس و شیطان کے اغوا سے بچا لے مجھ کو اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے ہم آمین اللہ آمین اپنی زنجیر غلامی میں بندھا رہنے دے سوچ اپنی ہے جدا فکر جدا ذوق جدا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت یہ شیر حضرت آپ کے لیے بہت آپ کی نظر ہے سوچ اپنی ہے جدا فکر جدا ذوق جدا سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پھر مقرر سوچ اپنی ہے جدا فکر جدا ذوق جدا سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے سب میں رہتے ہوئے بھی سب سے جدا رہنے دے جلد اٹھنے نہ دے سر سجدے سے مولا میرے ہمیں جلد اٹھنے میں سر سجدے سے مولا میرے اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہے <laughs> ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ جلد اٹھنے میں سر سجدے سے مولا میرے اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے اور کچھ دیر مجھے یوں ہی پڑا رہنے دے پیش کر رہا ہوں مختص کر رہا ہوں خاص طور سے توجہ جاؤں گا چھوڑ دے جھوٹے خدا کا سہارا انیس چھوڑ دے جھوٹے خدا کا سہارا انیس آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے چھوڑ دے جھوٹے خدا کا سہارا رہا آخری سانس تلک ایک خدا رہنے دے